welcome to visual programming last lecture میں ہم نے زیمل اور C sharp declarative markup اور پروسیجر کوڈ کو مکس کر کے ایک اپلیکیشن میں لکھنے کا طریقہ دیکھا ہم نے اس میں جو ایک کی فیچر نیمنگ کا دیکھا جس کے تھرو ہمارا پروسیجرل کوڈ سمپلیفائی ہوتا ہے ہم آبجیکٹس کو نیمس کے تھرو ایکسیس کرتے ہیں اگر ہم نیمنگ کو ایکسکلوڈ کر دیں نیمنگ یوز نہ کریں تو ہمارا کوڈ ڈیزائن ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ہماری امپلیمنٹیشن ڈیزائن ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی ڈبلیو پی ایف اور زیمل کا کی گول ہے یوزر انٹرفیس ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کی سیپریشن نیمنگ کے ساتھ ہم نے دوسری چیز یہ دیکھی کہ وہ کیا گلوئنگ کوڈ ہے ایک تو ہم نے دیکھا کہ X M L reader dot load سے ہم کوئی ایکس ایم ایل فائل کس طریقے سے لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایکس ڈاٹ کالن کلاس اور پارشل کلاسز کا فیچر یوز کر کے ہم کیسے پروسیجر کوڈ کو گلو کر سکتے ہیں وتھ ڈیکلیریٹو مارک اپ اور جو چیزیں ڈیکلیریٹو میں ایزی ہیں وہ وہاں پہ لکھ لیں اور جو چیزیں پروسیجر کوڈ میں ایزی ہیں وہ پروسیجر میں لکھیں ہم ایک ایونٹ ہینڈلر پروسیجر کوڈ میں لکھیں اور اس کو اسپیسیفائی مارک اپ میں کر دیں کہ وہ کس بٹن کا ہینڈلر ہے دونوں جگہ ان دونوں کی اسپیشلائزیشن یوز کریں ڈیکلیٹو کی specialization initializing and creating creating objects in a hierarchy of user interface objects اور پروسیجر کوڈ میں writing the actual business logic جو کسی یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ پہ کوئی ایکشن یا کوئی ایونٹ ہونے سے اکر ہونی ہے ہم نے دیکھا کہ یہ زیمل فائل ایک بائنڈری فائل بنتی ہے ایک بائنڈری ریسورس بنتی ہے پروجیکٹ میں اٹیچ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اسے آٹومیٹیکلی ایکس کالن کلاس سے وہ لوڈ ہو جاتی ہے انیشلائز کمپونیٹ میں اور ہم اسے انووک کرتے ہیں پروسیجرل کوڈ کو ہم زیمل فائل کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں یہ کوئی ریکمینڈیڈ طریقہ نہیں ہے لیکن میں صرف اگزامپل کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے جس پوائنٹ پہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ایکس کالن کلاس کا کیورڈ جو لاسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا تھا جس کے اگینسٹ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک پارشل کلاس بنتی ہے اور اب ایک پارشل کلاس ہم سی شاپ میں لکھ رہے ہیں تو چونکہ ایک پارشل کلاس جنریٹ ہو رہی ہے یعنی ہمارے ایکس کالن کلاس کی ورڈ کی وجہ سے زیمل پارسر ایک کلاس جنریٹ کر رہا ہے تو ہم اس کلاس میں آربیٹری کوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیسے اس ایگزامپل میں دیکھیں ہم نے بٹن کا کلک ایونٹ ہینڈلر ڈیزائن کیا ہے بٹن انڈر اسکور کلک کو بٹن انڈر اسکور کلک ایک ایونٹ ہینڈلر ہے جو ہماری کوڈ بیہائنڈ فائل جو سی شارپ کی پارشل کلاس تھی اس میں ہوتا تو وہاں سے بھی ورک کر جاتا لیکن اگر ہم اسے زیمل فائل کے اندر ہی دینا چاہیں تو ہم یہ ایکس کالن کوڈ کا ٹیگ جو کہیں بھی اپیئر ہو سکتا ہے کیونکہ بیسیکلی یہ کسی کریٹنگ آبجیکٹ سے ایسوسیٹیڈ نہیں ہے یہ کوڈ ہے جو جسٹ جو پارشل کلاس جنریٹ ہو رہی ہے اس میں ایڈ ہو جائے گا تو ایکس کالن کوڈ کے اندر ہم نے یہ ایونٹ ہینڈلر دے دیا بٹن انڈر اسکور کلک کا اس اس کے آرگومنٹس اور میں دس ڈاٹ کلوز کر دیا اب یہاں پہ دس کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ہم کوڈ فائل لکھی تھی وہ ہم نے ونڈو سے ڈیرائیو کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا یہ ہم ونڈو سے اس لیے ڈیرائیو کر رہے ہیں کہ جو ہم نے ساتھ زیمل فائل دی ہے اس کا روٹ ٹیگ ونڈو ہے اور روٹ ٹیگ کے اندر ہم نے ایکس کالن کلاس لکھا ہے تو جو پارشل کلاس زیمل بنائے گی وہ بھی ونڈو سے ڈیرائیوڈ ہوگی تو اگر یہ ونڈو سے ڈیرائیوڈ ہے اور ونڈو کو ہم دس ڈاٹ کلوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ونڈو کلوز ہو جائے گی تو ہم نے ایک ایونٹ ہینڈلر لکھا ہے جس میں اوکے okay بٹن کو پریس کرنے سے ونڈو کلوز ہو جاتی ہے اس میں یہ آپ کو ایک سی ڈیٹا کا سیکشن نظر آ رہا ہے یہ سی ڈیٹا کا سیکشن ایکس ایم ایل کو یہ بتا رہا ہے جو ایکس ایم ایل کے اسٹینڈرڈ کا پارٹ ہے یہ سی ڈیٹا اس طرح سے لکھنا اور یہ اسے double square bracket closing square bracket سے کلوز کرنا کہ یہ code normal X M L rules کو فالو نہیں کرے گا یہاں پہ لیس دین کا میننگ اسٹارٹ آف ٹیگ نہیں ہوگا یہاں پہ ایم پرسینٹ کا میننگ وہ نہیں ہوگا جو ایکس ایم ایل میں ہوتا ہے اگر ہم یہ نہ یوز کریں تو اس پوائنٹ پہ ہمیں فار ایگزامپل جو ایم پرسینٹ سائن ہے اس کی جگہ ampersand A M P یا جو لیس دین سائن ہے اس کی جگہ ایم پرسینٹ ایل ٹی جو اپنے ایس ٹی ایم ایل میں اسکیپ رولس ہوتے ہیں وہ فالو کر کے لکھنا پڑے گا جو ایکس ایم ایل کے اسکیپ رولس ہیں انہیں فالو کرنا پڑے گا اور کوڈ میں ہم یہ سمبلس فریکوینٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کوڈ بیچ میں ڈالنے کے لیے یہ ایزی رہتا ہے کہ ہم سی ڈیٹا سیکشن بنا لیں لیکن پھر ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ کوڈ میں ڈبل کلوزنگ اسکوائر بریکٹس نہ لیں لکھیں لیٹ سے ہم ٹو ڈی ارے بنا رہے ہیں ٹو ڈی جیگڈ ارے بنا رہے ہیں تو اس کو کلوز کرنے کے لیے دو اسکوائر بریکٹس ہوتی ہیں تو اس کے درمیان ہم ایک اسپیس ڈال دیں تاکہ دو کلوزنگ اسکوائر اکٹھی نہ آئیں ورنہ سی ڈیٹا سیکشن کلوز ہو جائے گا X M L parser error دے گا اس میں یہ کوئی ریکمینڈیڈ طریقہ نہیں ہے یہ میں نے صرف ایک فیچر بتایا ہے کہ چونکہ ہمارے ایکس کالن کلاس کی وجہ سے ایک پارشل کلاس بن رہی ہے تو اس میں ہم کوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ کوڈ ہم کیوں ایڈ کرنا چاہیں گے یہ کوڈ سی شارپ فائل کو بلونگ کرتا ہے یہ کوڈ بیہائنڈ فائل کو بلونگ کرتا ہے کوڈ بیہائنڈ کا کنسپٹ یہ ہے کہ سارا کوڈ اس میں ہو ساری امپلیمنٹیشن اس میں ہو اور مارک اپ صرف ڈیکلیریٹو ہو جس میں چیزیں اسپیسیفائی ہو رہی ہوں یہ اس طریقے سے کوڈ بیچ میں میں ایک web languages J S P وغیرہ ہوتا تھا but it a need solution designers code کو ڈیزائن صحیح کرتے تھے کوڈ بریک ہو جاتا تھا امپلیمنٹیشن والے بیچ میں چینجز کرتے تھے ڈیزائن بریک ہو جاتا تھا تو یہ کوئی ریکمینڈیڈ طریقہ نہیں ہے یہ صرف ہم نے ایک فیچر کی بات کی ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو جس ٹائم پہ انٹیگریشن کی بات کی تھی پروسیجرل کوڈ اور ڈکلیریٹو مارک اپ کی تو ہم نے ساتھ یہ بات بھی کی تھی کہ یہ مارک اپ بائنری فارمیٹ میں اور بائنری سے یہاں کوئی ایگزیکیوٹیبل نہیں مراد یہاں پہ صرف یہ مراد ہے کہ اس کی ٹیکسٹ میں جتنی اسپیس ویسٹیج ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اور اسے کمپریسڈ فارمیٹ میں اسٹور ہوگا ٹیکسٹ میں اسپیس ویسٹیج سے ایکچولی کیا مراد ہے کہ ٹیکسٹ میں ہم بہت تھوڑے سے letters like twenty six capital alphabets six small اور تھوڑے سے سمبلس بہت فریکوینٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر وہ اسٹورڈ لائک ایٹ بٹس میں جس میں one two fifty six characters آ سکتے ہیں یا اکثر سکسٹین بٹس میں اگر آپ کی فائل یونیکوڈ فائل ہے تو اس میں آپ کی ویسٹیج بہت ساری ہو رہی ہے ایون ایٹ بٹ میں آپ کی بہت ویسٹیج ہو رہی ہے تو بائنری فارمیٹ میں اسے کمپریس کر لیتے ہیں ایون ٹیگس کو ٹیگس کو پورے پورے ٹیگس اسٹور کرنا ضروری نہیں ہے اس کی ہم صرف اس کا نیم سٹور کر لیں اس کی کلوزنگ ٹیگ اور اوپننگ ٹیگ اگر آپ سوچیں بائنری فارمیٹ میں اگر آپ صرف لینتھ رکھ لیں تو آپ کا ایک پورا ٹیگ بچ گیا تو اس طرح کی آپٹیمائزیشن جو صرف اسپیس سیونگ پہ کنسرنڈ ہیں ان آپٹیمائزیشن سے ہماری binary application markup language بنتی ہے جو ایک اسپیس سیونگ فارمیٹ ہے ایک زیمل فائل کو اسٹور کرنے کا اور اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ یہ بائنڈری فارمیٹ میں زیمل سے کوئی انفارمیشن لوز نہیں ہوئی میں آپ کو یہ شو کرتا ہوں کہ بائنری فارمیٹ سے ایکچولی آپ واپس زیمل میں بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک system dot U R I create کیا ایک زیمل فائل کا جو actually as a resource project میں ایڈیڈ ہے بٹ ریسورسز کو لوڈ کرنے میں ان کا جو اوریجنل فائل ہے اس کو یہاں پہ اس کے ٹیگ کے طور پہ یوز کیا ہوا ہے دیٹس وائی میں اوریجنل فائل نیم سے یو آر آئی بنایا اپلیکیشن ڈاٹ لوڈ کمپوننٹ سے میں نے اس فائل کو لوڈ کیا یہ یہاں پہ اب میں جو لوڈ کر رہا ہوں ایک ریسورس ہے یہ ایک بائنڈری فارمیٹ ہے یہ بیمل فائل ہے ایزیمل فائل نہیں ہے اس کو میں نے لوڈ کیا تو پوری ایک آبجیکٹ ہیرارکی کریٹ ہو گئی جس کے روٹ ایک ونڈو ہے اس کے بعد میں جس طرح زیمل ریڈر ڈاٹ لوڈ کرتا تھا اسی طرح زیمل رائٹر ڈاٹ سیو کر سکتا ہوں یہ اس کے کورسپونڈنگ آپ کو یاد ہوگا ہم نے X M L document dot load اور X M L document dot save بھی یوز کیے ہوئے ہیں یہ سملر ہے زیمل رائٹر ڈاٹ سیو ایک آبجیکٹ روٹ ایک آبجیکٹ روٹ آبجیکٹ لیتا ہے جس کے نیچے یو آئی ایلیمنٹ کی حیرارکی ہے اور وہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے ایک زیمل فائل میں تو میرے پاس ایک اسٹرنگ زیمل آ گئی زیمل رائٹر ڈاٹ سیو سے اور اس اسٹرنگ کو میں چاہے فائل میں سیو کر سکوں چاہے میں فائل میں سیو کر لوں چاہے میں ریسورس میں سیو کر لوں تو یہ ایکچولی آپ ڈفرینٹ ریسورسز سے لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ ریسورسز پہ رائٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک زیمل فائل کے کورسپونڈنگ اس کا ایک ریڈر ہے ایک بیمل فائل کے کورسپونڈنگ ریڈر ہے اور اس طرح کے ریڈرز تھرڈ پارٹی کے مزید فارمیٹس کے بھی سپورٹڈ ہیں جو بیسیکلی کسی فائل کو یا کسی اسپیسیفکیشن کو ریڈ کر کے ایک آبجیکٹ گراف ایک زیمل نوٹس کا گراف بناتے ہیں جو کہ ایکچولی ایک یو آئی ایلیمنٹس ہیں جنہیں آپ اسکرین پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں اور پھر کورسپونڈنگلی ایک زیمل رائٹر ہے ایک بیمل رائٹر ہے اور اس کے علاوہ تھرڈ پارٹی رائٹرس بھی ہیں تو یہ ایگزامل نوٹس ایک سینٹرل فارمیٹ بن گئے جس میں جس کے ایک سائڈ پہ ریڈرس ہیں اور ایک سائڈ پہ رائٹرس ہیں مثلا میں ایک اور جو بلٹ ان رائٹر ہے وہ ایک XAML X M L writer ہے کہ کہنے کو زیمل رائٹر ہی لگتا ہے لیکن XAML X M L reader اور XAML X M L writer کو اگر ہم خود یوز کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ پارس کرنے کے لیے کسی ڈاکومنٹ کو تو اس میں ایڈڈ بینیفٹ یہ ہے کہ وہ بہت سارے ڈفرینسز کو زیمل ڈفرینسز کو ایبسٹریکٹ کرتے ہیں زیمل ڈفرینسز سے کیا مراد ہے کہ مثلا کوئی پراپرٹی آپ سیٹ کر رہے ہیں آپ اسے آرگومنٹ سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں یعنی جو آپ کی ایکس ایم ایل ایٹریبیوٹ ہے اس ایٹریبیوٹ پراپرٹی ویلیو اور اسے آرگومنٹ کوٹیشنس میں دے دیں آپ اسے پراپرٹی ایلیمنٹ سے سیٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ لیٹ سے بٹن ڈاٹ کنٹینٹ کر کے سیٹ کر رہے تھے آپ اسے ڈیفالٹ کنٹینٹ اسائنمنٹ سے سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تین طریقے ہو گئے ایک ہی کام کرنے کے اگر آپ زیمل ریڈر یوز کریں اور اس سے اکٹھا پورا لوڈ کرنے کے بجائے اسٹیپ بائی اسٹیپ خود پاس کریں تو آپ کو یہ تینوں چیزیں تین ڈفرینٹ طریقے سے نظر آئیں گی لیکن اگر آپ XAML X M L reader یا XAML X M L writer use کرتے ہیں تو وہ ان ڈفرینس کو ایبسٹریکٹ کر دے گا کہ یہ آبجیکٹ ہے اور یہ اس کی پراپرٹی ویلیوز ہیں وہ اس کو ایک لیول آف ایبسٹریکشن ایڈ کر دیتا ہے اس سلائیڈ میں میں نے ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل ریڈرس اور رائٹرس ہیں جس میں آپ کے سینٹر میں زیمل نوڈز ہیں آپ آبجیکٹ گراف سے بھی زیمل ریڈر رائٹر پہ آ سکتے ہیں آپ ایکس ایم ایل سے آ سکتے ہیں سے آ سکتے ہیں اور ادر وے راؤنڈ تو یہ تھے زیمل کے اور رائٹرس نیکسٹ ڈسکس کریں گے کہ زیمل 2009 کو اس پہ ہم نے تھوڑا سا پہلے ٹچ کیا تھا تھوڑی سی پہ اور بات کرتے ہیں اور میں آپ کو زیمل 2009 کے فیچرز کے بارے میں بھی بتاتا ہوں اور آپ کو ایک اس میں جو کی انسائٹ ہے وہ آپ کو ایک ڈائریکشن ملے گی کہ زیمل کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے یعنی زیمل 2006 ابھی تک ہم نے دیکھی ہے کہ آبجیکٹس کریشنس اور پراپرٹی سیٹ ہو رہی ہیں اسے ایکسٹینڈ کرنے کے طریقے ہیں زیمل 2009 آپ دیکھیں گے کہ اسی چیز کو انہانس کر رہی ہے کہ جو آبجیکٹس ابھی کریٹ نہیں ہو سکتی یا نائسلی کریٹ نہیں ہو سکتی ان کی سپورٹ اور وہ کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے لیکن زیمل 2009 ابھی تک اس کی ٹول سپورٹ ویک ہے ایون ویژول اسٹوڈیو میں آپ ڈبلیو پی ایف پروجیکٹ بناتے ہیں تو آپ زیمل 2006 ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ زیمل 2009 صرف اسٹینڈ لون زیمل چلا سکتے ہیں انٹرنیٹ ایکسپلورر میں کچھ آپشنس دے کے یا تھرڈ پارٹی ٹولز میں at some point Visual Studio میں اس کی سپورٹ آئے گی ڈبلیو پی ایف میں سپورٹ آئے گی بٹ رائٹ ناؤ ہم موسٹلی 2006 یوز کر رہے ہیں تو زیمل 2009 میں کی فیچرز کیا ہیں ایک تو اس میں جینرکس کی سپورٹ ہے مثلا ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کوئی آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں ہم نے ساری ایگزامپلس دیکھیں کنکریٹ نارمل کلاسز کی جینرک کلاسز کی نہیں دیکھیں یعنی ایک list of maybe some user type of customers میں بھی لسٹ آف ٹائپ کسٹمر جس میں سارے کسٹمرز ہوں ابھی ہم بنا سکتے ہیں لسٹ کی بٹ وہ جینرک آبجیکٹس کی لسٹ یعنی جینرک سے میری مراد یہ وہ ایک بیس کلاس جو آبجیکٹ کی ہے اس کی لسٹ ہوگی وہ اسپیشلائز نہیں ہوگی فار کسٹمر تو جینرکس کی سپورٹ زیمل 2009 میں بڑی ایکسٹینسو سپورٹ ہے یوزنگ یہ ٹائپ آرگومنٹس کا ایک انہوں نے کی ورڈ انٹروڈیوس کیا جس کے تھرو یہ سپورٹ ایگزٹ کرتی ہے ڈکشنری کیز رائٹ ناؤ آپ دیکھیں کہ ہم ایکس کالن کی سے اسٹرنگ دے رہے ہیں اور ہم نے زیمل میں دیکھا تھا کہ جب آپ کوئی ایٹریبیوٹ دیتے ہیں تو ایٹریبیوٹ صرف اسٹرنگ ہو سکتا ہے اور جب ہم چاہ رہے تھے کہ رچ کمپوزیشن کریں اور کسی پراپرٹی کی ویلیو اٹ سیلف کوئی اور آبجیکٹ ہو جو ٹیگ سے کریٹ ہونا ہو تو وہ ہم ایٹریبیوٹ میں نہیں دے سکتے بٹ کہ پراپرٹی ایلیمنٹ کا سینٹیکس یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ایکس کالن کی جو ہم ڈکشنری میں کیز دے رہے ہیں اس کے بھی ویلیوز لمیٹیڈ ہیں یعنی اس کی ویلیو کی ٹائپ لمیٹیڈ ہے یا وہ اسٹرنگ ہو سکتی ہے یا وہ انٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں جو اسٹرنگ میں اسٹرنگ سے خود کاسٹ ہو جاتے ہیں تو زیمل 2009 میں ایکسٹینسو سپورٹ ہے کہ ٹائپ ڈکشنری کیز کی کوئی بھی ہو سکے built in system data types آپ نے ایک ایگزامپل دیکھی ہے جس میں ہم نے سس کالن انٹ 32 یوز کیا تھا سسٹم نے سس خود سے انکلوڈ کی تھی تو اب بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس جو سی شاپ کی ہیں ان کے لیے ہمیں یہ ایکسٹینسو نیم اسپیس ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بلٹ ان سپورٹ ہے creating objects with non default constructors یہ ایک اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ابھی تک بھی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ جو آبجیکٹس ابھی تک کریٹ نہیں ہو سکتی یا کسی طریقے سے کریٹ نہیں ہو سکتی وہ 2009 میں انہیں ٹارگیٹ کیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب ہم کوئی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 2009 میں ہم آبجیکٹس کو فنکشنس کال کرنے کا یا ان پہ کوئی الگوریتھمس چلانے کے طریقے ایڈ کریں نہیں it's still about declaring creating object setting properties تو ابھی تک ہم نے کہا تھا کہ زیمل سے کے ٹیگ سے کوئی بھی ایسا آبجیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے جس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہو کیونکہ زیمل کے اندر کنسٹرکٹر آرگومنٹس دینے کا طریقہ نہیں تھا تو 2009 میں انہوں نے فیچر دیا کہ جس کے تھرو ہم نان ڈیفالٹ کنسٹرکٹر جن کے آبجیکٹس کے یوز کرنے ان کے تھرو بھی آبجیکٹس کریٹ کر سکیں یہ کہاں یوزفل ہے ڈبلیو پی ایف نے تو چونکہ زیمل اسپیسیفکیشن کے بعد ڈیزائن ہوئی انہوں نے سارے آبجیکٹس ایسے بنائے جن کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہیں جن کی ساری ویلیوز پراپرٹیز سے ڈیزائن ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ کسٹم کلاسز کوئی تھرڈ پارٹی لائبریری کوئی ڈاٹ نیٹ کی نارمل کلاسز یوز کرنا چاہیں تو اکثر آپ کو نان ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو زیمل کی ایک ڈائریکشن ہے کہ وہ ڈبلو پی ایف سے ڈس ایسوسیٹ ہو کے ایک ڈیکلیریٹو مارک اپ بن جائے generic generate markup for creating objects ایک اور طریقہ ہوتا ہے انسٹانس کریٹ کرنے کا تھرو اے فیکٹری میتھڈ مثلا میں ایک اسٹیٹک فنکشن کسی کلاس کا کال کروں اور اسے کہوں مجھے ایک انسٹنس دے دو مے بی یہ ڈفرینٹ طریقوں سے فیکٹری میتھڈ کریٹ کرتے ہیں فیکٹری میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا میتھڈ جو آپ کو ایک نیا انسٹنس کریٹ کر کے دے کسی پرٹیکولر ٹائپ کا مثلا بٹن کا فیکٹری میتھڈ میتھڈ ہو سکتا ہے جو ایک نیا بٹن کریٹ کر کے دے نارملی فیکٹری میتھڈ کسی وجہ سے ہوگا مثلا وہ بٹن کریٹ کرنے کے علاوہ اسے کسی اسپیشل لسٹ میں ڈالے گا اسے کسی جگہ رجسٹر کرے گا یا بعض کا ایک فیکٹری میتھڈ یوز کرتے ہیں سنگلٹن بنانے کے لیے کوئی ایسا آبجیکٹ جس کا میں چاہتا ہوں ٹوٹل ایک انسٹنس بنے تو جب بھی کوئی فیکٹری میتھڈ کال کرے یا وہ اوریجنل انسٹانس جو پہلے سے بنا ہے وہ دے دے یا اگر ابھی تک نہیں بنا تو ایک نیا انسٹانس بنا لے تو ایسے جو اسٹیٹک میتھڈ سے فیکٹری میتھڈ سے نیا انسٹانس گیٹ کرنے کا طریقہ اس کی سپورٹ انہوں نے دی ایونٹ ہینڈلرس جو ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ مثلا click click is equal to button اس کو انہوں نے سپورٹ دی کہ اس میں ایسی مارک اپ ایکسٹینشن دے دیں جو ایک ڈیلیگیٹ ریٹرن کرے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض کا بڑے سمپل سے ایونٹ ہینڈلرس ہوتے ہیں جس میں آپ نے کوئی ایک نون کام کرنا ہے اور وہ ایونٹ ہینڈلر آپ ایک بار لکھتے ہیں لیٹ سے ایک کلیکشن آف ایونٹ ہینڈلرس آپ نے لکھ ایک کلاس میں ایک مارک اپ ایکسٹینشن میں اور وہ مارک اپ ایکسٹینشن ان میں سے ریلیونٹ ایونٹ ہینڈلر ریٹرن کر دے بیسڈ آن سم پیرامیٹر تو آپ ایک event handler click is equal to اور مارک اپ ایکسٹینشن یوز کر کے اسے کوئی آرگومنٹ دیں اور آپ کو ایک ایونٹ ہینڈلر مل جائے وایا ریٹرن ڈیلیگیٹ آرگومنٹ اس کے علاوہ انہوں نے سپورٹ دی کہ آپ ایڈیشنل ممبرس اور پراپرٹیز کو سیٹ کر سکیں تو یہ یہ جو زیمل 2009 کے گولز ہیں آپ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ کہ آپ جو آبجیکٹس کریٹ نہیں ہو سکتے تھے زیمل 2006 میں جو انووک نہیں ہو سکتے تھے انہیں انووک کرنا اور پراپرٹیز کو سیٹ کرنا پراپرٹیز کو سیٹ کرنا مزید ایزی بنانا جینرک ٹائپس کو سپورٹ کرنا لیکن ابھی تک میں نے جو آپ کو پہلے بتایا کہ میں آپ کو ان ساروں کی ایگزامپلس اور یہ ایکچوئل کرنے کا طریقہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ ابھی تک زیمل 2009 کی سپورٹ نہیں آئی یہ زیمل 2009 نام سے ظاہر ہے 2009 میں آئی اس کے بعد ویژل اسٹوڈیو 2010 آیا ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس میں سپورٹ ہوگی بٹ اس میں نہیں آئی اس کے بعد 2012 ویژول اسٹوڈیو بھی آ گیا جو ہم یوز کر رہے ہیں اور اس میں بھی اس کی سپورٹ نہیں ہے اس کی سپورٹ میں کچھ ایشوز ہیں لیگیسی کوڈ کے ساتھ کچھ اور کمپلیکیشنز ہیں لیکن ایونچولی وی ایکسپیکٹ کہ سپورٹ آ جائے گی اس لیے میں نے آپ کو فیچرس بتا دیے ہیں بٹ ہم اس کی ایگزامپلس نہیں لے رہے واپس آتے ہیں زیمل 2006 پہ جس میں ہم وہ ساری کلاسز کریٹ اور مینیپولیٹ کر سکتے ہیں جو زیمل 2006 کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی تھیں اور اب ہم ان سمری جو ابھی تک ہم نے سارے کی ورڈز یوز کیے اور نہیں کیے ہم زیمل 2006 کے کی ورڈز کی لسٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کی ورڈز ہیں یعنی وہ اسپیشل اسٹرنگس جنہیں زیمل کا پارسر اسپیشلی ٹریٹ کرتا ہے اس میں بٹن اور ونڈو اور وہ جو سارے پراپرٹیز اور آبجیکٹس ہیں وہ W P F specially treat کرتی ہے زیمل کیا اسپیشلی ٹریٹ کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں اس میں پہلا ہے الفابیٹیکل لسٹ ہے اے سنک ریکارڈس اور یہ سارے ایکس نیم اسپیس جو آپ کی سیکنڈ نیم اسپیس ہوتی ہے جسے کنونشنلی ایکس کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ اس کے اندر ایگزٹ کرتے ہیں x colon async records اور یہ ہم نے زیمل کو لوڈ کرتے ہوئے جو زیمل ریڈر ڈاٹ لوڈ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اسے اے سنکرونسلی لوڈ کر سکتے ہیں اور اے سنکرونس لوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری زیمل فائل اکٹھی نہیں لوڈ ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ فائل ساری فائل لوڈ ہوئی سارے کنٹرولز کریٹ ہوئے یعنی بہت ساری آپریٹنگ سسٹم کو کالس جانی ہیں لیٹ سے اگر ہنڈریڈ کنٹرولز ہیں تو ہنڈریڈ کالس جانی ہیں ہر کال نے تھوڑا ٹائم لینا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ سارے اکٹھے کریٹ ہوں آٹھ دس سیکنڈ لگیں اور یوزر انٹر یا دو تین سیکنڈ بھی ایون لگیں یوزر انٹرفیس رسپانسو نہ رہے اس کے بجائے یہ چنکس آف ٹائم جو کہ by default two hundred millisecond ہے بٹ آپ اس کے تھرو اس کی ورڈ کے تھرو اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اتنے اتنے چنک لوڈ ہوں یہ سارا کا سارا کام پیرل نہیں ہو رہا ڈفرینٹ تھریڈس پہ نہیں ہو رہا یہ ایک ہی تھریڈ پہ ہو رہا ہے لیکن یہ two hundred millisecond chunk کے بیچ میں ہمیں ٹائم مل جاتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کو رسپونڈ کرنے کا یہ جو لوپ چل رہا ہے جو یہ ٹو ہنڈریڈ کے چنکس کو کر رہا ہے پروسیس ایونٹ لوپ یا میسج لوپ اس کی ہم نے تھوڑی سی انٹروڈکشن دیکھی ہوئی ہے شروع کے لیکچرس میں ایونٹ لوپ کی اسے ہم فردر ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور پھر ہمیں کلیئر ہوگا کہ اس چنکس کا فائدہ کیا ہے ایکس کالن کلاس یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس سے اسپیسیفائی ہوتا ہے کہ زیمل پارسر ایک کورسپونڈنگ کلاس کریٹ کرے اور وہ کلاس پارشل کلاس کس طرح کی ہو ایکس کالن کلاس ماڈیفائر یہ جو کلاس کریٹ ہو رہی ہے اس کی ویزیبلٹی کیا ہو جو کہ بائی ڈیفالٹ پبلک ہے ایکس کالن کوڈ اس کی ہم نے ابھی اگزامپل دیکھی زیمل فائل کے اندر کوڈ لکھیں جو اس پارشل کریٹڈ کلاس کے اندر آ جائے x colon connection I D یہ پبلک یوز کے لیے نہیں ہے یہ انٹرنل زیمل اور ڈبلیو پی ایف کی امپلیمنٹیشن میں یوز ہوتا ہے ایکس کالن فیلڈ موڈیفائر جو فیلڈ کی ویزیبلٹی سیٹ کرتا ہے اور یہ فیلڈس کیسے بنتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کسی بھی ایلیمنٹ کو نیم کر دیتے ہیں ایکس کالن نیم یا نیم سے تو اس کے کورسپونڈنگ جو پارشل کلاس میں ایک فیلڈ بن جائے گی تاکہ آپ کو اسے فائنڈ نیم کر کے ڈھونڈنا نہ پڑے بلکہ جسٹ اسے بائی نیم ریفر کر لیں تو اس نیم کی ویزیبلٹی ایکس کالن کی کہاں یوز کیا تھا ہم نے ڈکشنری میں ایلیمنٹس ایڈ کرتے ہوئے ایکس کالن نیم یہ کہاں یوز کیا تھا یہ ہم نے ایلیمنٹس کو نیم کرنے کے لیے جن نیمز کو ہم زیمل کے اندر بھی ریفر کراس ریفرنس کر سکتے ہیں فائن نیم سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان کے کورسپونڈنگ پارشل کلاس میں ایلیمنٹس بھی بن جاتے ہیں پارشل کلاس کب بنتی ہے جب ایکس کالن کلاس دیتے ہیں ایکس کالن شیئرڈ شیئرڈ یہ یہ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی چاہتے ہیں کوئی ریسورس انسٹنس شیئر نہ ہو مطلب آپ کے ملٹیپل یوزر انٹرفیسز بن رہے ہیں ڈفرینٹ ڈائلگ باکسز ہیں ڈفرینٹ ونڈوز ہیں اس کے اندر آپ کوئی اسٹرنگ کوئی ریسورس کوئی بٹ میپ لوڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہی سیم بٹ میپ ریسورس کا انسٹنس ڈفرینٹ جگہ شیئر ہو رہا ہو تو اس کی شیئرنگ اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ابھی تک ہم نے یوز نہیں کیا ایکس کالن سب کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کی dot net language partial classes support نہیں کرتی جو کہ سی شاپ فلی سپورٹ کرتی ہے لیکن اگر آپ کی ڈاٹ نیٹ لینگویج جس میں آپ کوڈ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتی تو آپ یہ سب کلاس کا فیچر یوز کر سکتے ہیں جس کیس میں زیمل جو کلاس بنائے گی وہ پارشل نہیں ہوگی وہ ایک کمپلیٹ کلاس ہوگی اور آپ سب کلاس سے بتائیں گے کہ آپ نے کون سی ڈیرائیو کلاس لکھی ہے تو پھر آپ کی ڈیرائیو کلاس میں اس کے بیس ممبرس ایکسیسیبل ہو جائیں گے یہ پارشل جتنا نیٹ نہیں ہوگا اتنا سمپل کوڈ نہیں ہوگا but still it will work x colon synchronous mode کے ایگزامل لوڈ کرنا ہے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ سنکرونسلی کرنا ہے سارا اکٹھا یا چنکس میں کرنا ہے ایکس کالن ٹائپ آرگومنٹس اور یہ ایکس کالن کلاس کے ساتھ روٹ کلاس میں یوز ہوتا ہے تو روٹ کلاس میں تھوڑی سی جینرکس کی سپورٹ ہے using x colon type arguments لیکن کمپلیٹ نہیں ہے کہ میں کوئی بھی جینرک ٹائپ کی آبجیکٹ کریٹ eh, کر سکوں x colon U I D system dot U R I represent کرتا ہے اور یہ یوز ہوتا ہے انٹرنیشنلائزیشن میں ریسورس لوکلائزیشن میں x colon X data any data جو زیمل پارسر سے ٹوٹلی اوپیک رکھنا ہو اس پہ ایکس ایم ایل کے رولس اپلائی نہ ہوتے ہوں اس کے بعد کچھ مارک اپ ایکسٹینشنس ہیں جنہیں ہم اکثر کی ورڈ سے کنفیوز کرتے ہیں لیکن ایکچولی وہ مارک اپ ایکسٹینشنس ہیں وہ کون سی ہیں x colon array x again وہی نیم اسپیس ہے ارے یہ ود ایکس کالن ٹائپ کے ساتھ یوز ہوتی ہے ایکس کالن ٹائپ کیا چیز ہے وہ بھی ایک مارک اپ ایکسٹینشن ہے which is more like a type of operator تو اسے کوئی ٹائپ کا نام دیتے ہیں یا اس کی ٹائپ دے دیتا ہے اور x colon array x colon type کے ساتھ یوز کر کے اریز کریٹ کر سکتی ہے تو using this markup extension ہم کوئی اریز بنا کے وہ پاس کر سکتے ہیں ایکس کالن نل یہ ہم یوز کیا تھا ہم نے اس کی ایگزامپل بھی دیکھی تھی کسی بھی جگہ نل پاس کرنے کے لیے یہ کوئی کی ورڈ نہیں ہے یہ ایک مارک اپ ایکسٹینشن ہے جو نل ریٹرن کرتی ہے ایکس کالن ریفرنس یہ بھی ایک مارک اپ ایکسٹینشن ہے کسی نیمڈ ایلیمنٹ کا پوائنٹر لینے کے لیے اس کا ریفرنس لینے کے لیے اور یہ پاس ٹائم پہ ریزالو ہوتی ہے یہ صرف ایک پرفارمنس ہے ادروائز اگر یہ نارمل مارک اپ ایکسٹینشن کی طرح رن ٹائم پہ بھی ریزالو ہو تو ورکنگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایکس کالن اسٹیٹک اس کی بھی ہم نے ایگزامپل دیکھ چکے ہیں یہ کسی اسٹیٹک پراپرٹی فیلڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے جیسے ہم نے system dot Windows dot icon height use کیا تھا کسی بٹن کی ہائٹ سیٹ کرنے کے لیے تو یہ سارے جو کی ورڈس اور ہم نے مارک اپ ایکسٹینشنس دیکھیں یہ بڑی بلڈنگ بلاکس ہیں اور ان کو مارک اپ ایکسٹینشنس کو کی ورڈ سے ہم نے مکس نہیں کیا markup extension extensibility mechanism ہے بریسز کے اندر یوز ہوتا ہے اور اس کے تھرو ہم مزید مارک اپ ایکسٹینشنس بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے کام اچیو کر سکتے ہیں جو زیمل میں بلٹ ان نہیں ہے ان سمری ہم نے جو ابھی تک زیمل کے بارے میں دیکھا ہے زیمل میں جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ سی شاپ میں ہو سکتا ہے لیکن بہت ساری ڈبلو پی ایف کی اے پی آئی یا ڈبلو پی ایف میں کام کرنے کے طریقے آپٹیمائز ہیں زیمل میں کرنے کے لیے یعنی ڈبلو پی ایف کو ڈیزائن کرتے ہوئے ڈیزائنرس کے ذہن میں یہ تھا کہ زیمل یوز ہوگی تو اکثر چیزیں آپٹیمائزڈ ہیں زیمل میں کرنا لیکن ہر زیمل میں کرنے والا کام سی شاپ میں ہو سکتا ہے ڈبلو پی ایف میں بیکاز آف زیمل بہت ڈیپ ہیرارکی ہے بیکاز آف زیمل بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈبلیو پی ایف بہت ڈیپ ہیرارکی سپورٹ کرنا چاہتا تھا اس لیے زیمل یا ڈیکلیریٹو مارک اپ پریفر کیا یا وہ وہاں پہ نیچرل بنتا ہے ڈیپ ہیرارکی سے کیا مراد ہے ڈیپ ہیرارکی کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک بٹن بنایا ہے تو ایک بٹن اٹ سیلف بہت سارے یو آئی کمپوننٹس ایک لیبل ہے اس کے اوپر اس کے اوپر ایک بارڈر ہے اس کا اور اس کا ایک ٹیکسٹ ایریا ہے اس کا ایک کلک میکینزم ہے وہ فردر ڈیکمپوز ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں جو سیٹ ہو سکتی ہیں تو یہ جو ڈیپ ہیرارکی ہے اسے کوڈ میں کریٹ کرنا کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتا جاتا ہے کیونکہ کوڈ میں ہیرارکی نظر نہیں آتی اگر آپ نے ایک ایلیمنٹ کو اس کے پیرنٹ میں ایڈ کیا ہے تو کوڈ میں جو انڈینٹیشن ہوتی ہے اس سے آپ کو یہ اپیرنٹ نہیں ہوگا لیکن زیمل میں ہیرارکیز ریپرزینٹ کرنا ایکس ایم ایل میں نیچرل ہے اس میں دو کمپلیٹس ہیں X M L is sometimes too verbose to type read کرنے میں تو ٹھیک ہے لیکن اگر میں کہوں کہ میں زیمل ساری ہاتھ سے لکھنی ہے تو then it can get complicated لیکن اس کا جو پلس سائڈ ہے کیونکہ زیمل اتنی ویل ڈیفائنڈ ہے اور اس کا کام اتنا سمپل ہے پراپرٹی سیٹ کرنا آبجیکٹس کریٹ کرنا کہ ٹولس یہ سارا کام کرنے کے لیے بہت ایڈوانسڈ ہیں یعنی یہ بڑا ریئرلی ہوگا کہ ہم کو یوزر انٹرفیس ٹائپ کر کے ڈیزائن کریں ہم یوزر انٹرفیس ایک ٹول میں ڈیزائن کریں گے وہ ایک زیمل جنریٹ کرے گا وہ زیمل انڈیپینڈنٹ ہے ٹول اسپیسیفک نہیں ہے میں کسی اور ٹول سے اس پہ کوئی پروسیسنگ کر سکتا ہوں میں کسی اور ٹول سے اس کی اسٹائلنگ کر سکتا ہوں میں اس کو ریڈ کر سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے دو تین چیزیں چینج کر سکتا ہوں تو آل دو یہ کہ یہ وربوس ہے لیکن اس وربوسٹی کی وجہ سے اسے ٹائپ کرنا مشکل ہے ہاتھ سے لیکن ٹول سپورٹ کی وجہ سے یہ کمپلینٹ تھوڑی سی ریزالو ہو جاتی ہے اور سیکنڈ اس کی جو پرابلم ہے وہ جو کمپلینٹ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس سلو ٹو پارس یعنی بجائے اس کے کہ کوڈ لکھا اور وہ ایگزیکیوٹ کر جائے اور سب چیزیں ایڈ ہو جائیں لیکن اگین اس میں ٹول سپورٹ اور جو یہ binary application markup language ہے یہ سب کچھ ملا کے کمپائلڈ کوڈ سے اتنا ڈفرینس نہیں رہتا جتنا ایکسپیکٹڈ تھا دیٹس وائی یہ زیمل کی پاپولیرٹی انکریز کر رہی ہے تو یہ ہماری ٹوٹل تھی زیمل کی انٹروڈکشن فرسٹ ہم نے دیکھا کہ زیمل وائی زیمل پھر ہم نے دیکھا ہاؤ زیمل اس میں چیزیں کیسے کریٹ کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا زیمل اور پروسیجرل کوڈ کو مکس کیسے کرتے ہیں اور پھر ہم نے ایک سمری میں اس کے سارے کی ورڈ اس کے فیچرز ڈسکس کیے ہیں آن ٹاپ آف زیمل اب ہم ڈبلو پی ایف کے کچھ فنڈامنٹل فیچرز ڈسکس کریں گے ڈبلو پی ایف میں کچھ فنڈامنٹل ایسے فیچرس ہیں جس کی وجہ سے it's really tricky to learn یعنی ڈبلو پی ایف کا لرننگ کرو جو کہتے ہیں کہ اسٹیپ ہے اس میں کچھ فنڈامنٹل چیزیں آتی ہیں وہ فنڈامنٹل چیزیں اگر ہم کور کر لیں تو اس کے بعد وہ ہم اسٹیپ والا پارٹ کور کر لیں گے اور پھر ہمیں ڈبلو پی ایف کے فیچرس زیادہ ایزیلی سمجھ آنے لگ جائیں گے ڈبلو پی ایف کی ڈیپ ہیرارکی اس میں بہت کلاسز ہیں یعنی جو اس کی کلاس ہیرارکی ہے جو ڈبلیو پی ایف کی لائبریری کلاسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اگر ہم اسٹریٹ اوے اس کا چارٹ کھول کے کلاس ہیرارکی کا اسے اسٹڈی کرنا شروع کریں تو وہ ایک بہت ہی کمبرسم ٹاسک ہے لیکن ہم یہاں پہ کریں گے کیا ہم سب سے پہلے اس کی کچھ کی کلاسز لے کے کچھ فنڈامنٹل کنسیپٹس کلیئر کریں گے اس کے بعد اس میں کچھ فیچرس ہیں like logical and visual trees وہ ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے جو بہت کامنلی ہر جگہ یوز ہوں گے اور پھر ہم ڈپینڈنسی پراپرٹیز ڈسکس کریں گے جو ایکسٹینسولی یوز ہوئی ہوئی ہیں ڈبلو پی ایف میں وہ کیا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی یہ جو کور کلاسز ہیں ان کی بات کرتے ہیں ان کی ڈائگرام دیکھتے ہیں اور انہیں ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کلاسز کیا ہیں یہ ٹویلو کلاسز ہیں جو ہم ڈبلو پی ایف کی فنڈامنٹل کلاسز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی کلاس ہے جو ٹاپ پہ آبجیکٹ آبجیکٹ کلاس وہی ایک بیسک کلاس ہے جس سے ڈبلو پی ایف کے ساری کلاسز ڈیرائیو ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ کلاس ہے وہ ڈسپیچر آبجیکٹ کی کلاس ہے اور یہ تھوڑی انٹرسٹنگ کلاس ہے ڈسپیچر بیسیکلی جو ورڈ آیا ہے وہ ایک میسج لوپ سے آیا ہے کہ جس طرح سے ہم نے ایک ایونٹ لوپ لکھا تھا بڑے اپنے شروع میں سمپل پروگرام ہے جہاں پہ ہم دو تین کیسز ہینڈل کر رہے تھے کی بورڈ اور ماؤس کے تو اس کو ہم جو جس پوائنٹ پہ ہم کوئی ایونٹ ڈیٹیکٹ کر کے اس کے اگینسٹ کوئی میتھڈ کال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کسی ایونٹ کا ڈسپیچ ہونا اسے ہم فردر ڈبلو پی ایف کے کنسیپٹ میں ایونٹ ڈسپیچنگ کو دیکھیں گے لیکن اس وجہ سے اس کا نام ڈسپیچر آبجیکٹ ہے تو یہ ایک میسج لوپ کو سپورٹ کرتا ہے یا ایسی آبجیکٹ کو سپورٹ کرتا ہے جس کے اندر ایک میسج لوپ ہو یا ایک ایونٹ لوپ ہو اور یہ کیا کرتا ہے یہ بالکل ایزیوم کرتا ہے کہ اس نے ایک تھریڈ پہ چلنا ہے ابھی تک ہم نے ملٹی تھریڈنگ کی بات نہیں کی لیکن آگے جا کے ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ یوزر انٹرفیس میں تھریڈس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہیں آپ آپ نے کوئی بھی لمبا کام کرنا ہے پریفر کرتے کہ آپ کسی سیکنڈ تھریڈ میں کریں کیونکہ اگر آپ یوزر انٹرفیس تھریڈ میں کریں گے تو یوزر کو لگے گا کہ آپ کی اپلیکیشن ریسپونسو نہیں رہی کہیں اسٹک ہو گئی ہے تو یہ ایزیوم کرتا ہے کہ آپ ایک تھریڈ یوز کر رہے ہیں ڈسپیچر آبجیکٹ کے نیچے نیکسٹ ہے ڈیپینڈنسی آبجیکٹ ڈیپینڈنسی آبجیکٹ کیا ہے dependency object dependency property support کرتا ہے ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ڈیپینڈنسی پراپرٹیز ایک ڈبلو پی ایف کا فیچر ہے اور یہ ایک پراپرٹیز جو ڈاٹ نیٹ کا پراپرٹی میکینزم ہے اس کی تھوڑی ایکسٹینشن ہے اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس ایکسٹینشن کی ضرورت کیا ہے اور اس سے کیا پرابلم سالو ہوتی ہیں لیکن یہ جو بھی آبجیکٹ ڈپینڈنسی پراپرٹیز کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے یعنی جو بھی آبجیکٹ یہ چاہتا ہے کہ اس میں ڈپینڈنسی پراپرٹیز ہوں ضروری ہے کہ وہ ڈپینڈنسی آبجیکٹ سے ڈیرائیوڈ ہو کیونکہ ڈپینڈنسی آبجیکٹ جو کلاس ہے اس میں کی سپورٹ ہے ڈپینڈنسی پراپرٹیز کی نیکسٹ ہم یہ ایک انٹرسٹنگ کلاس ہے فریزیبل کی جو ڈپینڈنسی آبجیکٹ سے ڈیرائیوڈ ہے فریزیبل کی کلاس کیا کرتی ہے یہ کلاس ایک اسٹیٹ میں لے جاتی ہے آبجیکٹ کو جس میں یہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ اب اس کی کوئی پراپرٹی چینج نہیں ہو سکتی اور اس کی کوئی پراپرٹی چینج نہیں ہو سکتی اس وجہ سے یہ پرٹیکولر آبجیکٹ تھریڈ سیف ہے تو نارملی جو ٹاپ پہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا ڈسپیچر آبجیکٹ ہے وہ تھریڈ سیف نہیں ہے وہ ایزیوم کرتا ہے کہ سنگل تھریڈ ہو لیکن فریزیبل اس پرابلم کو آل کہ وہ ڈیرائیوڈ ہے ایک ڈسپیچر آبجیکٹ سے کیونکہ وایا وایا ڈیپینڈنسی آبجیکٹ وہ ڈیرائیوڈ ہے لیکن وہ فریزیبل ہے تو اگر اس کسی فریزیبل آبجیکٹ پہ فریز کال کر دیں تو اس کی پراپرٹیز ریڈ اونلی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ آبجیکٹ تھریڈس میں شیئر ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے ویژول جو ڈپینڈنسی آبجیکٹ سے ڈائریکٹلی ڈیرائیوڈ ہے ویژول کے کورسپونڈنگ یعنی کوئی بھی آبجیکٹ جو اسکرین پہ اپیئر ہونے اس کے کورسپونڈنگ ایک ویژول کلاس سے ڈیرائیوڈ کوئی چیز ہوگی تو ویژول وہ بیس کلاس ہے جس کے اگینسٹ ساری کورسپونڈنگ ساری اسکرین پہ ڈسپلے ہونے اسکرین رینڈرنگ کا سپورٹ ویژول کلاس میں ہے نیکسٹ یو آئی ایلیمنٹ جو ویژول سے ڈیرائیوڈ ہے اس میں سپورٹ ہے ایونٹس کی کمانڈ بائنڈنگ کی لے آؤٹ کی فوکس کی یہ ایونٹس وغیرہ کی سپورٹ یو آئی ایلیمنٹ میں ایڈ ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ ہے یہ خالی کوئی اسکرین پہ ڈسپلے ہونے والی چیز نہیں تو بیسک جو رینڈرنگ وغیرہ کی سپورٹ ہے وہ ویژول میں ہے فار ٹو ڈی آبجیکٹس اور پھر یو آئی ایلیمنٹ میں اس کے کورسپونڈنگ مزید یہ ایڈ ہو رہے کہ فوکس اور ایونٹس ایڈ ہو سکتے ہیں اس کے کورسپونڈنگ اگر آپ دیکھیں تو ایک ویژول تھری ڈی اور U I element three D کی کلاسز ہیں سیپریٹ رائٹ سائڈ پہ ڈپینڈنسی آبجیکٹ سے ہی ڈرائیو ہوئی ہوئی اور یہ ویژول کی طرح 3D ڈی کوئی سی آبجیکٹ کی ویژول ریپرزینٹیشن ہے تو وہ ویژول 3D سے ڈرائیوڈ ہوگی اور 3D D U I elements U I element three سے ڈرائیوڈ ہیں نیکسٹ کلاس ہے کنٹینٹ ایلیمنٹ کی کنٹینٹ ایلیمنٹ ایک سیپریٹلی ڈپینڈنسی آبجیکٹ سے ڈرائیوڈ ہے اور content element U I element کی ہی طرح ہے لیکن یہ ڈاکومنٹ ریلیٹڈ کنٹینٹ کے لیے ہے ڈاکومنٹ ریلیٹڈ کانٹینٹ سے یہ مراد ہے کہ اس کے اگینسٹ اسکرین پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے مثلا ڈاکومنٹ کا کوئی کانسیپٹ ہے پیج کا تو یا ڈاکومنٹ کا کوئی کانسیپٹ ہے کسی ڈیٹا کا تو اس کے کورسپونڈنگ ایک کانٹینٹ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے content element itself screen پہ نہیں آئے گا بٹ یہ آفن کسی اور ایلیمنٹ کا پارٹ ہوگا کسی ویژول ایلیمنٹ کا پارٹ ہوگا مثلاً ویژول ایلیمنٹ ہے گریڈ کا اور اس کے اندر ایک کوئی کانٹینٹ ایلیمنٹ ہے ٹیبل کا یا پیج کا اور اس میں سے کانٹینٹ اسکرین پہ ایونچولی آ سکتا ہے لیکن through some object derive from visual اسی طرح سے فریم ورک ایلیمنٹ ہے فریم ورک ایلیمنٹ کہاں سے ایک یو آئی ایلیمنٹ سے ڈیرائیو ہو رہا ہے اور فریم ورک ایلیمنٹ کیا ایڈ کرتا ہے فریم ورک ایلیمنٹ ایڈ کرتا ہے support for styles data binding resources تو یہ کیا چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کے یو آئی ایلیمنٹس مزید ان میں سپورٹ آتی ہے ڈیٹا بائنڈنگ ایک بڑی فار ایگزامپل امپورٹنٹ چیز ہے جس سے آپ کسی ایگزٹنگ ڈیٹا سے اپنے کنٹرول کو بائنڈ کر سکتے ہیں فریم ورک کنٹینٹ ایلیمنٹ یہی ساری سپورٹ نان ویژل ایلیمنٹس کے لیے لے کے آتا ہے جو کہ کنٹینٹ ایلیمنٹ سے ڈیرائیوڈ ہے اور نیکسٹ ہے جو کہ لاسٹ ہے میری ان ٹویلو کلاسز میں سے ہے کنٹرول کی کلاس جو بیس کلاس ہے بہت سارے common controls like button list box status bar میں اور اس میں بہت ساری کامن پراپرٹیز ایڈ ہوتی ہیں frame foreground background اور اس میں کمپلیٹلی ریسٹائل کرنے کی فنکشنلٹی ایڈ ہوتی ہے تو یہ ٹویلو کلاسز ہماری ڈبلو پی ایف کی فنڈامنٹل کلاسز ہیں اس سے آپ کو اس کے فنڈامنٹل کنسیپٹس کلیئر ہوں گے سب سے کی آپ کے ڈسپیچر آبجیکٹ جو آپ کا تھریڈ سیف نہیں ہے کبھی آپ نے ایک ڈسپیچر آبجیکٹ سے derive class across threads use نہیں کر سکتے انلیس کے وہ ہو اور آپ اسے فریز کر دیں یعنی جو فریزیبل کلاس ہے جو ڈیرائیوڈ ہے ڈسپیچر آبجیکٹ سے لیکن اسٹل اگر آپ اسے فریز کال کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کی کوئی چیز چینج نہ کریں چینج کر ہی نہیں سکیں گے ایرر آ جائے گا کیونکہ وہ فریزیبل ہے تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں فریزیبل کیا چیزیں ہو سکتی ہیں برشز آپ کے پینس جن سے آپ اسکرین پہ ڈرائنگ کرتے ہیں یہ جو آبجیکٹس ہیں یہ سارے فریزیبل ہوتے ہیں تاکہ آپ انہیں ایک بار سے آپ نے وائٹ سالڈ برش بنا دی ہے اب آپ اسے فریز کر دیں اور آپ اسے کراس تھریڈ ایزیلی پاس کر سکتے ہیں ڈپینڈنسی آبجیکٹس جو ڈپینڈنسی پراپرٹی سپورٹ کرتا ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو یہ چونکہ سارے باقی آبجیکٹس کا روٹ ہے اس لیے ہر آبجیکٹس ڈبلو پی ایف کا ڈپینڈنسی پراپرٹی سپورٹ کرتا ہے اگر آپ نے اپنی ایک نئی کلاس لکھنی ہے اور آپ اس میں ڈیپینڈنسی پراپرٹی چاہتے ہیں تو آپ کو اسے ڈپینڈنسی پراپرٹی اس سے ڈرائیو کرنا ہوگا کیا ہوتی ہیں ڈپینڈنسی پراپرٹیز یہ ہم نے ابھی تک پوسٹ پون رکھا ہوا ہے اسے ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے بعد آپ کے ویژول کلاسز جو 2 ڈی کے لیے 3 ڈی کے لیے اور کنٹینٹ کلاسز جو ڈسپلے نہیں ہوتی ان ساری کلاسز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے زیمل میں جو ڈکلیریشنس دیں ان کے کورسپونڈنگ ایک آبجیکٹ گراف بنا یہاں پہ اب ہم ایک نیا کنسپٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لاجیکل اور ویژول ٹریز کا لاجیکل ٹری کیا ہوتا ہے اور ویژول ٹری کیا ہوتا ہے ڈبلو پی ایف کے کانٹیکسٹ میں جب آپ زیمل میں ایک ایک اسپیسیفکیشن دیتے ہیں ایک ہرارکی آف آبجیکٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں اگر میں اس کے کورسپونڈنگ ڈرا کروں ایک ٹری کہ ایک بٹن کلاس ہے اس کی ایک بٹن نوٹ بنا دوں اس کے سب کلاس ہے اس کی ایک ونڈو کی کلاس ہے اس کی ایک نوٹ بنا دوں اس کے چلڈرن ہیں تین بٹن ان کے نوٹس بنا دوں تو یہ جو ٹری بنے گا یہ ایک لاجیکل ٹری ہے یہ آپ کے انٹرفیس کو لاجیکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ لاجیکل ٹری کیوں ہے آل دو یہ کہ میں نے سب کچھ اسپیسیفائی کر دیا جو اسکرین پہ اپیئر ہونا چاہیے بٹ اسٹل یہ لاجیکل ٹری ہے کیوں کیونکہ اس کو جب اس نے اسکرین پہ اپیئر ہونا ہے تو بہت سارے ویژول ایلیمنٹس بہت سارے ویژول ایسپیکٹس اس میں ایڈ ہونے ہیں مثلاً ایک اگر آپ لسٹ باکس کی بات کریں تو لسٹ باکس میں اسکرول بار یا اس کے جو بٹن یا اس کا جو لسٹ آف ایلیمنٹس ہے یہ سب ان ریئلٹی ڈفرینٹ کنٹرولس ہیں یہ ڈفرینٹ ویژول سے ڈیرائیوڈ کلاسز ہوں گی جن کے انسٹنسز ہوں گے جبکہ لسٹ باکس ہم نے وہاں پہ ایک کلاس مینشن کر دی تھی اسی طرح سے ہم بعض اوقات اپنے لاجیکل ٹری یا زیمل میں کچھ ایسی چیزیں اسپیسیفائی کر دیں گے جن کے کورسپونڈنگ ویژول آبجیکٹ بنے گا نہیں تو یہ جو ساری چیزیں یہ ساری ڈیٹیلس اگر ہم ایڈ کر دیں تو جو ٹری بنتا ہے وہ ایک ویژول ٹری ہے تو ایک لاجیکل ٹری زیمل میں specified visual tree of objects جو ایکچولی اسکرین پہ اپیئر ہوگا ساری جو آپ کی پراپرٹیز اور ایونٹس ہیں اور ٹریگرس ہیں یہ سارے آپ کے لاجیکل ٹری سے ایسوسیٹیڈ ہیں کیونکہ آپ نے زیمل میں اسپیسیفائی کیے ہیں لاجیکل ٹری کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں پراپرٹیز اور ایونٹ کی پروپگیشن ہوتی ہے یہ ہم ابھی کنسیپٹ ابھی مزید ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے بٹ آپ کی پراپرٹیز لاجیکل ٹری میں ڈاؤن ورڈ ٹریورس کرتی ہیں اگر آپ کوئی پراپرٹی کسی ایلیمنٹ پہ اسپیسیفائی کرتے ہیں تو اس کے سب ایلیمنٹس کو کیسے افیکٹ کرتی ہے اس کا ایک میکینزم ہے ایونٹس جو آپ کے ہیں وہ اپ اور ڈاؤن دا ٹری ٹریورس کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم ایونٹس کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کا فائدہ کیا ہے اور ایسے کیوں ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں لاجیکل ٹری سے ایسوسیٹیڈ ہیں visual tree more of a implementation detail ہے جس میں سارے ویژول ڈیرائیوڈ آبجیکٹس یا visual three D derived objects ہیں اور ان کا ٹری بنتا ہے اور آپ کا کوڈ ویژول ویژول ٹری پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے آپ کا کوڈ لاجیکل ٹری پہ بھی اس کی بہت زیادہ آرگنائزیشن پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے بٹ ویژول ٹری پہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے ہم ایک سمپل سا اباؤٹ ڈائلاگ باکس لیں گے اور اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اور اس کے یہ دونوں ٹریز دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں یہ ہماری زیمل فائل ہے اس کے اندر ہم نے ایک ونڈو بنائی ہے اس کے اندر ہم نے کچھ پراپرٹیز سیٹ کی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے سیٹ کیا ہے اس کے اندر ہم نے اسٹیک پینل بنایا ہے پینلس کیا ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ایلیمنٹس کو آرگنائز کرنے کا طریقہ ہے اسے بھی ہم کسی وقت ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہم نے لیبل بنایا ہے اس کے بعد جس میں ہم نے کچھ فردر پراپرٹی اسپیسیفائی کی ہیں اس کے بعد ہم نے ایک لسٹ باکس بنایا ہے جس کے اندر ہم نے دو آئٹمس ڈالے ہیں چیپٹر ون چیپٹر ٹو اور اس کے بعد ایک اور اسٹیک پینل ہم نے بنایا ہے اور اس کے اندر ہم نے بٹنس ڈالے ہیں ہیلپ کا اور اوکے کا اور اس کے بعد ہم نے ایک اسٹیٹس بار باٹم پہ لکھی ہے اور اسٹیک پینل اور ونڈو کو کلوز کیا ہے جب اس زیمل فائل کو انٹر ایکسپلور میں لوڈ کریں کسی ٹول میں لوڈ کریں یا ویژول اسٹوڈیو میں ڈال کے اسے ایکسیکیوٹ کریں تو اسکرین پہ کیا اپیئر ہوگا اسکرین پہ آپ کا یہ ڈائلاگ باکس اپیئر ہوگا اس پہ دیکھیں آپ کی پراپرٹیز جو آپ نے بیک گراؤنڈ سیٹ کیا تھا جو اسٹیٹس بار لکھی تھی وہ ساری چیزیں اسکرین پہ آ گئی ہیں اس کے کورسپونڈنگ آپ کا لاجیکل ٹری کیا ہے اس کے کورسپونڈنگ آپ کے لاجیکل ٹری میں آپ کا ونڈو روٹ پہ ہے اس کے نیچے ایک اسٹیک پینل ہے اس کے نیچے لیبلس ہیں لیبلس کے سارا لسٹ باکس ہے اسٹیک پینل ایک اور ہے اس کے نیچے دو بٹنس ہیں ان بٹنس کے نیچے آپ کے پاس اسٹرنگ ہیں لیبلس کے نیچے بھی آپ کے پاس اسٹرنگس ہیں یہ اسٹرنگس کیوں ہیں کیونکہ لیبلس کے ٹیگ کے اندر آپ نے ایک اسٹرنگ لکھا ہوا ہے تو یہ ایگزیکٹ آپ کی ڈیٹیل ہے جیسے آپ نے زیمل فائل لکھی ہے ایگزیکٹلی اس کے کورسپونڈنگ یہ ٹری بن گیا ہے لیکن اگر آپ اس ٹری کا کورسپونڈنگ ویژول ٹری دیکھیں تو وہ اس میں بہت ساری نوٹس ہیں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ لاجیکل ٹری کی کو ایکسپینڈ ہو گیا اور اس میں ساری امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز ایڈ ہو گئی ہیں آل دو یہ کہ یہ پاسبل ہے کہ اس میں یعنی لاجیکل ٹری میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ڈراپ ہو جائیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی چیز جو ویژول سے ڈیرائیوڈ نہیں ہے وہ لاجیکل ٹری میں تو آ سکتی ہے ویژول ٹری میں نہیں آ سکتی لیکن موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا ویژل ٹری آپ کے لاجیکل ٹری کی ایکسپینشن ہے اس میں آپ کے پاس بارڈر آ گیا آپ کے پاس ڈفرینٹ کنٹینٹ ٹرانسفارمرس آ گئے بہت ساری کلاسز ہیں یہ ریڈیبل بھی نہیں جتنا اس ٹری میں نوٹس ایڈ ہو گئی ہیں ان دونوں ٹریز کو لاجیکل ٹری کو اور ویژل ٹری کو ہم کوڈ سے ٹریورس کر سکتے ہیں ہم ایکچولی ایک ایگزامپل دیکھیں گے دیکھنے جا رہے ہیں رائٹ right اوے جس میں ہم ایک لاجیکل ٹری ہیلپر اور ایک ویژول ٹری ہیلپر کلاسز ہیں انہیں یوز کرتے ہوئے ان ان ٹریز کو پرنٹ کریں یعنی ہم انہیں انڈینٹ کر کے اسکرین پہ ہی پرنٹ کریں گے انہیں ٹیکسٹ فارم میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ٹریز ہیں اور یہ ہم بیسیکلی ایک کوڈ بیہائنڈ فائل صرف میں آپ کو شو کروں گا آپ کو اس کا گلوئنگ کوڈ لکھنا آتا ہے ایکس کالن کلاس اور اس کی نیمس پھر آپ لکھیں تو وہ کسی بھی فائل سے گلو ہو جائے گی آپ اسے اسی اباؤٹ باکس سے گلو کر دیں تو آپ کو یہ جو میں نے ابھی ٹریز دکھائے ہیں یہ آپ کو پرنٹ کر دے گا اسکرین پہ جو آپ کا ویژول ٹری پرنٹ ہوگا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس آپریٹنگ سسٹم پہ کس تھیم کے ساتھ چلا رہے ہیں جو ابھی آپ کو ایگزامپل دکھائیے یہ ونڈوز سیون پہ ایرو تھیم کے ساتھ ہے تو یہ ویژول میں ایسی ڈیٹیلس امپلیمنٹیشن ڈیٹیلس آ جائیں گی کہ آپ ایگزیکٹلی exactly کون سے کیس میں سے یوز کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاجیکل ٹری ہیلپر اور ویژول ٹری ہیلپر کو لکھ کے کو یوز کر کے ہم کیسے ان ٹریز کو ٹریورس کر سکتے ہیں اور انہیں کیسے ان کے کو پرنٹ کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے اس آن کنٹینٹ رینڈرڈ کا ایک ایونٹ یوز کیا ہے اور یہ ایونٹ ہم نے کیوں یوز کیا ہے یہ ہم نے اس لیے یوز کیا ہے تاکہ ہم ویژول ٹری کو پرنٹ کر سکیں اور یہاں پہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ویژول ٹری آپ کا صرف تب اویلیبل ہوگا جب آپ کا ٹری اس وقت رینڈر ہو چکا ہے جب آپ کی زیمل پارس ہوئی تو لاجیکل ٹری تو آپ کا تب ریڈی ہے بٹ جب تک آپ اسے اسکرین پہ رینڈر نہیں کریں گے کسی پرٹیکولر تھیم میں اسٹائلنگ کے ساتھ جو کہ بائی ڈیفالٹ آپ کی او ایس کی اسٹائلنگ یوز ہو رہی ہے تب تک آپ کا visual tree ready to parse نہیں ہوگا تب تک یہ ٹی ہوگا تو ہم نے یہ فنکشن کال کیے پرنٹ ویژول ٹری کا اور پرنٹ لاجیکل ٹری کا فنکشن ہم نے سیدھا کنسٹرکٹر سے کال کر لیا کیونکہ as soon as initialize component call ہوا زیمل فائل لوڈ ہوئی اس کے بعد لاجیکل ٹری اویلیبل ہے انیشلائز کمپوننٹ کے بعد ہم نے پرنٹ لاجیکل ٹری کیا ہے اس سے پہلے لاجیکل ٹری بھی ایم ٹی ہونا تھا بٹ کنسٹرکٹر میں کسی بھی پوائنٹ پہ ویژل ٹری ٹی ہونا تھا کیونکہ ابھی تک ایکچوئل رینڈرنگ نہیں ہوئی ایکچولی اسکرین پہ چیزیں اپیئر نہیں ہوئیں صرف لوڈ ہوئی ہیں تو آن کانٹینٹ رینڈرڈ کا ایونٹ تب کال ہوتا ہے جب اسکرین پہ رینڈر ہو جائیں اور اس ٹائم پہ ہمارے پاس ٹری اویلیبل ہے پرنٹ کیسے کیا ہے ہم نے بڑے سمپل طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ہے ایک ریکرسو فنکشن لکھا ہے اور اس ریکرسو فنکشن میں ہم نے for each object child in logical dot get children یہ ہمارا کی فنکشن ہے لاجیکل ٹری ہیلپر ایک کلاس کا اسٹیٹک ممبر یوز کیا ہے گیٹ چلڈرن اور اس گیٹ چلڈرن کو ہم نے یہ جو آبجیکٹ ریکرسولی جسے انووک کر رہے ہیں اسے ڈپینڈنسی آبجیکٹ میں کاسٹ کر کے پاس کر دیا ہے یہ اس کے سارے چلڈرن دے دے گا اور ہم اس چلڈرن کو پرنٹ کر دیں گے اور اس لوپ کو ریکرسولی کنٹینیو کرتے جائیں گے ویژول ٹری کے کیس میں ہم visual tree helper dot get children use کر رہے ہیں اور visual tree helper dot get children count use کر رہے ہیں اس کے تھرو ہم ویژول ٹری کے ایلیمنٹس لے رہے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا ہم پورا کا پورا ویژول ٹری یا لاجیکل ٹری پرنٹ کر سکتے ہیں تو اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے لاجیکل اور ویژل ٹری آپ کوئی سمپل اگزامپل اپنی بنا کے یہ فنکشن یوز کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا لاجیکل ٹری کیا ہے اس کا ویژل ٹری کیا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو کوئی بھی کلاس جو ویژول سے ڈرائیوڈ ہے اس کے پاس یہ پروٹیکٹیڈ ممبرس ہیں visual parent visual children count اور گیٹ ویژل چائلڈ اس کے تھرو آپ کسی وقت بھی یعنی یہ پروٹیکٹیڈ ممبرس ہیں وچ مینس آپ کے پاس کوئی کلاس ہے کوئی ایکچوئل ایلیمنٹ ہے جو اسکرین پہ رینڈر ہونا ہے اور وہ اپنے ایکچوئل چلڈرن جو بھی اس وقت کی تھیم کے حساب سے اس کے بنے ہیں انہیں وہ پارس کر سکتا ہے فریم ورک ایلیمنٹ اور فریم ورک کنٹینٹ ایلیمنٹ کے پاس بھی پیرنٹ پراپرٹی اور لاجیکل چلڈرن پراپرٹی ہے جس کے تھرو لاجیکل چلڈرن یا لاجیکل ٹری کو پارس کیا جا سکتا ہے تو آج ہم نے کیا دیکھا آج ہم نے زیمل کی ڈسکشن کو ریپ اپ کیا زیمل کو پروسیجرل کوڈ کے ساتھ انٹرفیس کرنا اس کے کی ورڈس وغیرہ کی سمری دیکھی ڈبلیو پی ایف کی انٹروڈکشن دیکھی ڈبلیو پی ایف کی ٹویلو کی کلاسز کو سمجھا اب ہمیں کوئی بھی ڈبلیو پی ایف کی کلاس دے دیں ہم اس کی حیرارکی میں پہلی کلاس ڈھونڈیں گے جو ان ٹویلو میں سے ہو اور پھر ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا اگر وہ کنٹرول سے ڈیرائیوڈ ہے تو وہ کیا ہے اگر وہ فریم ورک ایلیمنٹ سے ڈیرائیوڈ ہے تو وہ کیا ہے وہ اسکرین پہ اپیئر ہو سکتی ہے یا رینڈرنگ کر سکتی ہے یا اس میں ڈپینڈنسی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں یا وہ فریزیبل ہے یہ ساری انفارمیشن ہم یہ دیکھ لیں گے ان ٹویلو میں وہ کس جگہ آتی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا یہ ہماری پہلا کی ٹاپک تھا ڈبلو پی ایف کا یہ ٹویلو فنڈامنٹل کلاسز نیکسٹ ہم نے لاجیکل اینڈ ویژول ٹریز کو ڈسکس کیا کہ لاجیکل ٹری آپ کے زیمل کے کورسپونڈنگ جو ٹری بنتا ہے وہ لاجیکل ٹری ہے اور کسی پرٹیکولر ویژول امپلیمنٹیشن میں جو ساری کلاسز ایکسٹرا بنتی ہیں جو کہ ساری ویژول سے ڈیرائیوڈ ہوتی ہیں بیکاز وہ اسکرین رینڈرنگ کے کورسپونڈنگ ہوتی ہیں وہ ساری ویژول کلاسز ویژول ٹری بناتی ہیں اور نیکسٹ ہمارا major topic W P F میں ڈپینڈنسی پراپرٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے کیا بینیفٹس ہیں یہ ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ